السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد اللہ رسول کریم بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر فور فائیو ایٹ حضرت یہ نماز کے متعلق سبق ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھے وضو بھی اچھی طرح کرے خوشو خزو سے بھی پڑھے کھڑا بھی پورے وقار سے ہو پھر اسی طرح رکو سجدہ بھی اچھی طرح سے اطمینان سے کرے غرض ہر چیز کو اچھی طرح ادا کرے تو وہ نماز نہایت روشن چمکدار بن کر جاتی ہے اور نمازی کو دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالی شان تیری بھی ایسی ہی حفاظت کرے جیسی تو نے میری حفاظت کی اور جو شخص نماز کو بری طرح بڑھے وقت کو بھی ٹال دے وضو بھی اچھی طرح نہ کرے رکو سجدہ بھی اچھی طرح نہ کرے تو وہ نماز بری صورت سے سیاہ رنگ میں بد دعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ اللہ تعالی تجھے بھی ایسا ہی برباد کرے جیسا تو نے مجھے ضائع کیا اس کے بعد وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح سے لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے یہ حدیث تبرانی میں ہے اس لیے نماز ہمارے لیے دعا کرے ایسی نماز پڑھنی چاہیے ہمیں نماز بد دعا نہ کرے ہمارے لیے خوش نصیب ہے وہ لوگ جو نماز کو اچھی طرح پڑھیں کہ اللہ کی اہم ترین عبادت ان کے لیے دعا کرتی ہے لیکن عام طور سے جیسی نماز پڑھی جاتی ہے کو رکو کیا تو وہیں سے سجدے میں چلے گئے سجدے سے اٹھے تو سر اٹھانے بھی نہ پائے تھے کہ فوراً کبھی کسی ٹھونگ دوسرے دفعہ مار دی ایسی نماز کا جو حشر ہے وہ اس حدیث شریف میں ذکر فرما ہی دیا اور پھر جب وہ بربادی کی بد دعا کرے تو اپنی بربادی کا گلا کیوں کیا جائے یہی وجہ ہے کہ آج کل مسلمان گرتے جا رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں اور ہر طرف تباہی تباہی کی سدائیں گونج رہی ہے کیوں کہ نماز ان کی ٹھیک نہیں ہے ہمارے ہاں تحجد کا وقت ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اب جو ہے میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے اللہ اغفر ولی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات دیکھیں دیکھیے میں نے ایک مرتبہ پڑھا دنیا میں جتنے مسلمان مرد عورتیں ہیں ان سب کے برابر اللہ نے مجھے نیکیاں دے دی حدیث شریف میں آتا ہے آپ بھی ایک مرتبہ پڑھیں گے تو دنیا میں جتنے مسلمان مرد عورتیں ہوں گے ان سب کے برابر اللہ آپ کو نیکیاں دے گا فوراً پڑھ لیجئے پڑھتے ہی آپ کے کھاتے میں نیکی آ جائے گی انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین